منها وما بطن اور پوشیدہ برائیوں سے اور ظاہری برائیوں سے بچو گے یہ ما بطن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک فحش چیز ہوتی ہے ظاہر اور ایک فحش چیز ہوتی ہے باطن ظاہری فواہش کیا ہے کہیں چکلا ہے جہاں پر عورتیں اسمت فروشی کرتی ہیں وہاں جا کر کے آدمی اپنا منہ کالا کرے یہ ہے ظاہری فاہش فحش اس کو کہتے فاہشہ یہ ہے فواہشہ ما ظاہرا ظاہری فواہش اور باطنی فواہش کیا ہے گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم رکھنا گرل فرینڈ بنانا یہ ہے خصوصی تعلق یہ ہے وما بطن تو یہ پانچ چیزیں ہوئی اور اس کے بعد فرمایا گیا ولا تقربو مال الیتیم یتیم کا مال مت کھاؤ چھڑا واؤفل پل کے لیول میزانہ تو پورا تولو حق نہیں تمہیں کہ پورا پیسہ لو اور تول صاحب دو جب بولو تو حق بولو وقر اگرچہ وہ رشتے داروں کے خلاف ہی بات کیوں نہ جاتی ہو یہ کتنے بجے آٹا ہے کام اور کاستقی منفک بے ہو یہ بتایا گیا کہ سرات مستقیم پر چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے بھی تکلیف کا رد فرمایا سرات مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے اور آخر میں وان هذا صراط مستقیم فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم ها وہ بعهد الله اوفو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو پورا کرو یہ 10 کمانڈمنٹس ہے اور انہی کو احکام اشرا کہا جاتا ہے اور تورات کے اندر یہی 10 احکام تھے عجیب بات ہے جو احکام پوری کتاب کے اندر تھے قران حکیم کے ایک پارے کے ایک رکوع کے اندر ان کو لے آیا گیا ہے تو گویا کہ یہ کتاب اتنی باعظمت ہے کہ اس یہ تمام کتابوں کی مہیمن ہے تمام کتابوں کے مضامین اور تمام کتابوں کے خلاصے اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس کے بعد سورہ آراف شروع ہوتی ہے شروع میں یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو قرآن اور حدیث ولا تتبعو من دونی اولیاء اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء کی اتباع مت کرو ولی کی بھی کوئی بات اس وقت تک نہ ناقابل قبول ہوگی جب تک کہ اسے قرآن و حدیث کے معیار پر اس کی کسوٹی پر کس کر نہ دیکھ لیا جائے ولی کی ہر بات کو بلا چوں چرا تسلیم نہیں کیا جا سکتا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات رد کرنے کے قابل ہے سوائے اس قبر والے کے اور قبر شریف کی طرف اشارہ کرتے تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ایسی ہے کہ اس پر سر جھکا دیا جائے مان لیا جائے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر آدمی کی بات قبول کیے جانے کے بھی لائق ہے اور رد کر دیے جانے کے بھی لائق ہے کیا مطلب ہوا اگر کسی امتی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہے تو لے لیا جائے گا بیان کے مطابق نہیں تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یا بنی آدم لباس کم آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے اور لباس کی دو دو مقاصد بیان کیے گئے ایک مقصد تو لباس کا ہے کہ وہ قابل شرم آزا کو چھپا لے کیا قابل شرم آزا کو چھپا لے قابل شرم آزا مرد کے کہاں سے کہاں تک ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قابل شرم آزا ہے ان کو چھپانا چاہیے خلوت میں بھی اور جلوت میں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ آزا قابل شرم ہے مردوں کے لیے اور عورت عورت کہتے ہیں پردہ سر سے پہر تک پردہ ہے اسے پورا جسم ڈھانکنا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے اور اس کی دو اس کے دو مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ قابل شرم آزا کو چھپاوے اور دوسرے زینت اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے وہ لباس تکوا ظالی کا خیر تکوا کا لباس بہت بہتر ہے دیکھو میری طرف آپ متوجہ ہیں نا اچھی طرح لباس کے دو مقاصد ایک تو قابل شرم آزا کو چھپا لے ہوئے اب ایک لباس آپ پہنتے ہیں قابل شرم آزا چھپ گئے لیکن قابل شرم آزا چھپنے کے بعد قابل شرم آزا کے نشیب و فراز دکھائی دے رہے مثلا آدمی اتنی ٹائٹ اسکن لباس کو زیب تن کرتا ہے اتنا زبردست ٹائٹ کر کے جینس پینٹ ہے یا کچھ پہنتا ہے کہ اگر پیچھے سے دیکھا جائے تو اس کی تشریف کے جو نشے و فراز ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں تو تشریف کے چونکہ نشے و فراز دکھائی دے رہے ہیں تو قابل شرم آزا کو چھپایا آپ نے لیکن نشے و فراز دکھائی دے رہے ہیں تو تکوا کے خلاف قابل شرم آزا چھپ گئے لیکن چونکہ یہ نشے و فراز جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن یہ تکوا کے خلاف ہیں تقوی کے خلاف ہے لہذا اس طریقے کے لباس پہنا جائز نہیں ہوگا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے تو ڈائریکٹ فرما دیا کہ اسکن ٹائٹ لباس مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے تو ایک مقصد تو یہ ہے قابل شرمازہ کو چھپانا لیکن چھپاتے وقت بھی تقوی کا لحاظ اسکن ٹائٹ نہ ہو اور دوسرے زینت اچھا لگے ایسا پہنیا ایسا لباس ہو جو اچھا لگے کوئی لباس پہن سکتے ہیں آپ اچھا لگے لیکن زینت کے ساتھ ساتھ تکوا ہونا زینت اتنی اچھی کرے آپ کی تکبر پیدا ہو جائے کے خلاف ہے ہے عجیب بات حکیم گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہے خدا کی قسم کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا لباس کے بارے میں بے لاکھ تبصرہ ہے ایک ہی لائن میں ایک ہی آیت میں بے لاک تبصرہ ہے کہ لباس کیسا پہننا چاہیے یا بنی خدا کی قسم اگر شرح کی جائے تو پوری کتاب بن جائے صرف کسی ایک آیت پر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا خیر بات ختم ہو گئی یہ قرآن حکیم کے گفتگو کا انداز ہے کتنی بازمت کتاب اندازہ آپ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سیئیات سیئیات بار بار آپ قرآن میں پڑھیں گے سیئیات آت مانے غلطیاں آدمی سے غیر ارادی طور پر جو گناہ ہو جائے وہ سیئیات ہیں قرآن میں جب آپ تلاوت کریں اور جہاں لفظ سیاح آئے تو اس کا کیا مطلب سمجھیں گے آپ غیر ارادی طور پر کوئی گناہ آدمی سے ہو گیا یہ ہے سی آت اور جان بوجھ کر کے قصدن اور ارادتن کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو قرآن حکیم کی زبان میں اس کو اسم کہتے ہیں سے اور میم اور آگے فرمایا گیا اسم والبغیہ اسم اور بغی میں کیا فرق ہے بھائی سیاحت میں اور اسم کے اندر فرق تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر غیر ارادی طور پر ہو تو سی آت ہے اور اگر ارادی طور پر ہے کستن اور ارادتن ہے تو وہ اسم ہے تو اسم اور میں کیا فرق ہے اسم کہتے ہیں کہ اس گناہ کا وبال صرف آدمی کی ذات پر ہو اور بویہ کہتے ہیں اس گناہ کا وبال صرف اسی کے اوپر نہ ہو بلکہ ممتد ہو کر کے دوسروں تک پہنچے یہ ہے بہت تو سیاحت اور اسم کے اندر فرق سمجھا جائے اور اسم اور بویہ کے اندر بھی فرق سمجھا جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے گفتگو کا انداز بھی کتنا پیارا فی سم خیال جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے تب تک آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس کو منطق کی زبان میں لاجک کی زبان میں بالمحال کہتے ہیں ہیں کیا بولتے اس کو تعلیق بالمحال محال چیز پر کسی کو معلق کرنا یعنی نہ اونٹ پار ہوگا سوئی کے ناکے سے اور نہ یہ بندے جانے والے ہیں جنت کے اندر گفتگو کا انداز دیکھ رہے ہیں ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں نہیں جائیں گے بالکل ایک پیارے انداز میں بات کہی گئی کیا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے یہ تعلیم بھی محال ہے لوجک کی زبان میں منطق کی زبان میں یعنی نہ اونٹ نکلے گا سوئی کے ناکے میں سے نہ یہ بندے جائیں گے جنت کے اندر ان کے لیے تو جہنم ہے ہمیشہ کے لیے اور جہنم میں پہنچ کر کے انہیں کیا ملنے والا ہے آدمی کو گھر ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے اوڑھنا ملے اور بچھونا ملے یہ دیکھتا ہے نا پہلے آرام کروں تھوڑا بسترے کی تلاش ہوتی ہے اور بچھونے کی اوڑھنے کی اور بچھو لہم من جہنم من نمہ کا واش بستر آگ کا اور اوڑھنا غاشیا میں نے ڈھانپنے والی چیز چادر گویا کہ گدا آگ کا اور چادر اوڑھنے والی آگ کی لہم من جہنم نمہ و من پو کا واش یہ ہے ان کے آرام کے لیے تیار جہنم کے اندر لہم من جہنم نمہا و من پو کا راشیا کی جمع گواش میں ڈھانپ لینے والی چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو جب کہیں لے جایا جاتا ہے جاتا ہے تو پہلے آرام کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بچھونا ہے اوڑھنا ہے ہاں دونوں چیزیں تیار ہیں گدا ہے کہتے گدا بچھونے والی بچھونا تو گدا ہے آگ کا اور اوڑھنا چاہیے ہاں گاشیا بھی چادر بھی آگ کی ہے سو آرام سے اب کیسی نیند آتی ہے تم کو وہ دیکھو کیسی نیند آتی ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت میں فوراً نہیں داخل کیا جائے گا بہت دنوں کے بعد وہ جنت میں جائیں گے جنت میں تو جائیں گے لیکن بہت دنوں بعد ایسے لوگوں کو اصحاب العراف کہا جاتا ہے کیا کیا کہا جاتا ہے ان کو اصحاب عرف کے معنی ہوتا ہے این رے اس کے مفہوم کے اندر بلندی داخل ہے جیسے کہ عرف کہتے ہیں مرغے کی کلگی کو مرغا دیکھا مرغا مرغے کی جو کلغی ہوتی ہے وہ بالکل اوپر ہوتی ہے بدن کے تو گویا کہ اسی عرف سے آراف بنا ہے آراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اونچی جگہ اور اتنی اونچی ہوگی کہ یہ لوگ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کو جب دیکھیں گے کہ السلام علیکم پڑھ ہے ونادى اصحاب اصحاب اصحاب الجنه الجنه النار ان ان قد وجدنا ما ما وعدنا ربنا حقا حقا وعد ربكم فازنا بينهم لعنه الله الله الظالمين الذين يصدون عن سبيل وهم وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ونادوا سلام عليكم لم يدخلوها يطمعون اور جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے ادھر طرف تو کہیں گے السلام علیکم دیکھیں گے کہ پانی پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہیں کہیں گے السلام علیکم ہاں لم خلوہ محم ابھی وہ داخل نہیں ہوئے لیکن خواہش کر رہے ہیں لم خلوہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اس لیے کہ اعمال ان کے بڑے کم ہیں وہ معاون لیکن خواہش کر رہے ہیں اور پھر سریفت ظالمین جب یہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف تو دعا مانگیں گے اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں مت رکھنا تو ایک طرف یہ جہنم کو دیکھیں گے اور دوسری طرف جنت کو دیکھیں گے جنتیوں کو دیکھیں گے تو السلام علیکم بولیں گے اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے کالو رب اللہ تجال مال قوم ظالمی اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ بارہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کے درمیان سے حجاب اٹھا دے گا جبکہ جہنت جنت اور جہنم کے اندر کافی فاصلہ ہے کافی فاصلہ ہے لیکن جنتی جنتیوں کو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان فيزوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين بیچارے جل رہے ہیں پیاسے ہیں پریشان ہیں اب حجاب اٹھا دیا جا رہا ہے جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں چشموں میں ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کہیں گے انفیز علینا من الماء تھوڑا دے دو پانی ہمیں انفیز علینا من الماء تھوڑا پانی دے دو یعنی کتنی حسرت ہے اور کتنی تڑپ ہے نیک بن جاؤ نیک بن جاؤ معاملہ بڑا خراب ہے بہت خراب ہے معاملہ معاملہ بہت خراب ہے صحیح ہو جاؤ اور خاص طور کے شرک چھوڑ دو اور یہ تکلیف وغیرہ چھوڑ دو سچے پکے مسلمان بن بن جاؤ اللہ کے بندو کوئی تمہیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہے آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے سمجھ جاؤ تھوڑا پانی دے دو روزی پھل فروٹ تھوڑا دے دو کہیں گے ان اللہ حرمہم الکافرین ہم کیسے دے دیں اللہ نے تو نافرمانوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں تم کو ملنے والے کتنی مایوسی ہوگی اس وقت انہیں اور کتنی حسرت ہوگی آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ایک بات بتائی ہے کہ ہر دور کے اندر جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو ایک خاص قسم کا گروپ ہوتا ہے وہ گروپ متجدین کا ہوتا ہے ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کرتے ڈائریکٹ مانتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ایسے لوگ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں ان کیا کہا جاتا ہے ان کو دین متر روشن خیال لوگ روشن خیال لوگ ہوتے کیا صحیح ہے وہ بھی وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہے ہاں تاکہ معاشرے کے اندر کی ساتھ بنی رہے ہاں، ان کے پیشے کے اوپر حرف نہ آئے ہاں، کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی معاشرے سے بھی کوئی پنگا مول نہیں لیا اور آرام سے جنتی بھی بن گئے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کجی تلاش کرتے ہیں من بھی یہ کجی تلاش کرتے ہیں کجی کیا تلاش کرتے ہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ان کی کجیاں لاتے ہیں بتاتے ہیں ہاں اس میں تو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ بیویوں کے پاس جاتے تھے گیارہ بیویاں کہاں تھیں وہ تو نو بیویاں تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے غسل کر کے بتایا یہ دونوں جو گئے تھے پوچھنے کے لیے غسل کا طریقہ کیسے بتایا یہ متجدین لوگ ہیں روشن خیال لوگ ہیں قرآن حکیم ڈائریکٹلی گمراہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی روشن خیالی اپنی جیب میں رکھو یا اپنا تجدد اپنے پاس رکھو اس تجدد کے اور اس روشن خیالی کی قطن کوئی اہمیت شریعت متحرہ کے اندر نہیں ہے یہ اس بارے کا جست تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیک امر اور نیک سمجھتا ہو سکتا تھا گرامی یہ نواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی تو انہوں نے کھل کر مخالفت کی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال کر دم لیں گے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب او لتعودن في ملتنا یا تو تم ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جاؤ ورنہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال کر دم لیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ یکساں سول کوڈ کا مطالبہ اور اس کی دھمکی کچھ نئی نہیں ہے بلکہ بہت پرانی ہے کہ یا تو تم یہاں رہو تو ہندو بن کر رہو اور اگر مسلمان بن کر کے رہنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ یہ ہمارا وطن ہے پاکستان کا جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے پاکستان لیا گئے ہم نے نہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا اور نہ ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا وطن ہے ہمیں یہی مرنا ہے یہی جینا ہے نہ تم ہم کو یہاں سے نکال سکتے ہو اور نہ ہم تمہاری ملت میں آ سکتے ہیں اور یکساں سول کوٹ کا مطالبہ پہلے بھی غلط سمجھ کر کے اس کا انکار کیا تھا ایک نبی نے اور اس وقت کے ماننے والوں نے اور ہم بھی اس منحوس قانون کا انکار کرتے ہیں اور یکساں سول کوڈ کی پوری مذمت کرتے ہیں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دنیا پرست لوگ دین کے اصولوں کو دیانت کے اصولوں کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اس سے ان کے دنیاوی مفاد کے اوپر ضرب پڑتی ہے کہ اگر وہ راست باز بن جائیں اچھے بن جائیں نیک بن جائیں تو اس سے ان کا دنیاوی فائدہ مجرو ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جلدی اسلام کے اصولوں کو اور اللہ کی شریعت کے قانون کو نہیں مانتے یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ وقال من اذا لخاسرون اگر ہم شعیب کی اتباع کر لیں حضرت شعیب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مان لیں تو پھر ہم تو گھاٹے میں رہیں گے ہمارا دنیاوی مفاد متاثر ہوگا اس وجہ سے ہم لوگ شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے والے نہیں ہر وقت اور ہر دور میں دنیا پرستوں کا یہی حال رہا ہے کہ اگر وہ صحیح بات کو مان لیں تو پھر ان کے دنیاوی مفاد کا کیا ہوگا آج جو لوگ شرک و بدات کی دلدل میں اور شرک و بدات کی جوہڑ میں گھسے ہوئے ہیں وہ لوگ قرآن و سنت کی طرف اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے پیش نظر دنیاوی مفاد ہے کہیں کسی کو اپنی گدی کی فکر ہے کہیں کسی کو اپنی سیٹ کی فکر ہے کہیں کسی کو اپنی قوم کی فکر ہے آدمی اس فکر میں مبتلا ہے کہ اگر میں قرآن و سنت کی طرف آ جاتا ہوں تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا میرے بیٹوں کا کیا ہوگا کوئی بیٹی نہیں دے گا کوئی بیٹی لے گا نہیں تو تو کہیں نہ کہیں کوئی دنیاوی مفاد ضرور پوشیدہ رہتا ہے اور اس دنیاوی مفاد کے پیش نظر جلدی آدمی قرآن و سنت کی طرف نہیں آتا اور جو لوگ سرغنا ہیں ان کو تو اللہ توفیق دے تو قرآن سنت کی طرف آئیں گے ورنہ ان کے سدھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی جاندار اور اس کی بات تو جاندار ہوتی ہے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے یہ شہر والے یہ گاؤں والے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ایک بات پر غور فرمائیے کہ اگر آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ تقوا اختیار کرے پرہیزگاری اختیار کرے تو آسمان سے اس کے لیے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور متقی بن جاؤ تو ہم تمہیں بہت ساری دولت دے دیں گے اور دولتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے دولتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ بات نہیں کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز برکت ہے آدمی کو اگر دس روپیہ بھی ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور اگر کروڑوں دے دے اور برکت نکال دے تو اس کروڑوں کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اصل چیز برکت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والے ہو جاؤ تو ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے دولتوں کا نہیں بلکہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں برکت بھی نہیں برکت کی جمع برکات برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں میں بھی برکت ہوتی ہے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور اوقات کے اندر بھی برکت ہوتی ہے وقت کے اندر برکت تو اللہ اس طرح دیتا ہے متقیوں کو کہ جو کام ایک دن کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گھنٹے میں کرا دیتا ہے اس کام کو وہ ایک گھنٹے میں کر لیتا ہے یہ ہے وقت کے اندر برکت اور عمر کے اندر برکت تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمدی شریف کی وان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزید ال ولا يزید في العمر الا البر رواہ ترمدی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ قضا کو ٹال دیتی ہے اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے دعا سے اللہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے اللہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے اور بھلائی سے اور نیکی سے اور تقوی سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا عمر میں ذاتی ہوتی ہے عمر میں ذاتی کا کیا مطلب ہوتا ہے عمر میں زیادتی کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک مطلب تو عمر میں زیادتی کا عمر میں برکت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بہت کم عمر دیتا ہے لیکن اتنا کام لے لیتا ہے اس آدمی سے دین کا کہ دوسرے لوگ اگر دو سو سال کی عمر پا جائیں تو وہ کام نہیں کر سکتے یہ ہے عمر میں برکت عمر تھوڑی اور کام اللہ زیادہ لے لے تو یہ عمر میں برکت ہے تو وقت کے اندر برکت عمر کے اندر برکت اور دولت کے اندر برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پانچ روپیہ ہی دے لیکن اگر برکت ڈال دے تو پھر یہ پانچ روپیہ اس کے لیے کافی ہے اس کے بال بچوں کے لیے کافی ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاکھ بھی کسی کو دے دے کروڑ روپیہ بھی دے دے لیکن اگر اس کے اندر سے برکت نکال لے تو پھر ایک کروڑ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے آج چونکہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی ریل پیل کر رہا ہے اور دولتوں سے نواز رہا ہے اپنی نوازشوں کے ابر کرم برسا رہا ہے لیکن ہماری نیتیں خراب ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال سے برکت نکال لی ہے آدمی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ باتیں تو بہت کرتا ہے ایسا کر کر دیں دیں گے گے ویسا لیکن کچھ نہیں کرتا ہوتا دولت کے اندر برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے مال کے اندر اسے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق دے دے تو اگر آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والا ہو جائے تو اس کی روزی میں برکات اس کے وقت کے اندر برکات برکت ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا کا اور فرعون کا ذکر فرمایا ہے جب فرعون حضرت موسا علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت سے بہت پریشان ہو گیا تو اس نے تمام سرداروں کو اور آیا مملکت کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی اس ٹینشن کا کوئی حل موجود ہے کیا کیا جائے موسا علیہ السلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں کیا کیا جائے تمام لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ جادوگروں کو بلایا جائے اور حضرت موسا علیہ السلام سے مقابلہ کرا دیا جائے یہ بات طے پا گئی اور ایک وقت متعین ہوا جگہ متعین ہوئی اور پورے مصر کے لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ حضرت موسا علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہونے والا ہے لہذا سارے لوگ وہاں موجود رہیں اور یہ تماشا دیکھیں ملک کے اطراف اور اکناف سے اور دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا حضرت موسا علیہ السلام کو بھی میدان میں کھڑا کر دیا گیا اس کے بعد جادوگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے موسا کو زیر کر دیا تو کچھ ملتا ملتا کچھ تو کہا المقربین ارے پیسہ تو ملے گا ارے دربار کا مقرب بنا لیں گے ہم تمہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جادوگروں کے پیش نظر پیسہ ہی ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس حق نہیں <coughs> میدان میں آ گئے جب انہیں تسلی ہو گئی کہ نوٹ ملنے والا ہے دربار کے مقربین بننے والے ہیں اتر گئے میدان میں اور اس کے بعد حضرت موسا سے بول رہے ہیں کہ پہلے تم شروع کرتے ہو یا ہم شروع کریں کالو یا موسا و نکون الملقین ہم پہلے ڈالیں یا تم ڈالنے والے القان کے معنی ڈالنے کے پہلے ہم مظاہرہ کریں اپنے کرتب کا یا تم اپنے کرتب کا مظاہرہ کرتے ہو اور حضرت موسا علیہ السلام کے پاس کرتب کہاں تھا کہا کہ بھائی تم پہلے اپنے کرتب دکھا لو تم اپنے کرتب دکھا لو کالا الکو انہوں نے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے اپنی لاٹیاں ڈال دی اپنی رسیاں ڈال سہارو دیبہ جاؤ بے سہری نازیم بہت بڑا جادو لائے لوگوں کے اوپر ایک روپ تاری ہو گیا کہ انہوں نے جو لاٹیاں زمین کے اوپر ڈالی تھی اور جو رسیاں زمین پر ڈالی تھی وہ سانپ بن کر کے حرکت کرنے لگی اور موسا علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی قرآن حکیم کا بیان ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت موسا علیہ السلام گھبرا گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی جادو سے متاثر ہوتا ہے اس پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے نظر بندی ہوتی ہے اور جب قرآن حکیم کہتا ہے کہ جادو کا اثر موسا علیہ السلام کے اوپر اس طرح ہوا کہ ان کی نظر بند گئی اگر ان کی نظر نہ بندتی تو یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں جو حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی انہیں سانپ کیسے نظر آتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر قوت متخیلہ کے اوپر ہوتی ہے اور نبی بھی جادو کے اثر سے متاثر ہوتا ہے ورنہ ڈرنے کا کیا سوال تھا وہاں اور قرآن حکیم کہتا ہے وہ جاؤ بے سحری ناظیم بہت زبردست مظاہرہ انہوں نے جادو کا کیا حضرت موسا علیہ السلام گھبرا گئے تو ہم نے وہی کی واؤسا نل کے اثا ہم نے موسا کی طرف وہی کی دیکھتا کیا ہے پھینک دے اپنے سوٹے کو پھینک دے اپنی لاٹھی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں ڈالی ہیں بظاہر سانپ بن کر کے دوڑ رہی ہیں ڈال دے اپنے کو اپنی لاٹھی کو جو ہم نے کوہ تور پر دیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے ڈال دیا ڈالنا تھا پالکا یہ سوبانوبین ایک بڑا خوفناک افسہ بن گیا یہ اصا اور یہ لاٹھی اور جتنے بھی کرتب تھے سب کو ایک ہی لکمے میں نکل گیا یہ منظر دیکھنا تھا کہ جادوگروں کے اوپر ہے تاری ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے جو مظاہرہ کیا تھا وہ جادو تھا لیکن سامنے والے نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ جادو سے ایبب کوئی چیز ہے جادو سے ایبب کوئی چیز ہے یہ جادو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ایمان کی رمق باقی رکھی تھی یہ منظر دیکھنا تھا کہ بلا چوں چرا چیرا ساجدین سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے کالو آمنا برب پہ رب موسیٰ رب موسا کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر اور کون رب العالمین موسا اور ہارون کے رب کے اوپر جو رب العالمین ہے اس اس کو پر ہم ایمان لائے سوال یہ ہے کہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے یہ رب موسا و ہارون کہنے کی کیا ضرورت تھی مفسرین نے بتایا ہے کہ رب موسا و ہارون نہ کہتے تو خدشہ اس بات کا تھا کہ کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ لیتا کہ شاید فرون کو سجدے میں فرعون کو سجدہ کر رہے ہیں فرعون کے لیے سستے میں گر گئے ہیں فرعون کے لیے سستے میں گر گئے ہیں لہذا انہوں نے جب یہ کہا بے رب العالمین پر جو موسا اور ہارون کا رب ہے تو یہ خدشہ بھی دور ہو گیا یہ شک و شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ جو سجدے میں گرے ہیں یہ رب العالمین کے لیے گرے ہیں یہ موسا اور ہارون کے رب کے لیے سجدے میں گرے ہیں نہ کہ فرعون کے لیے سجدے میں گرے ہیں منظر دیکھ کر کے آیا نے سلطنت اور بطور خاص اس شہر کا حکمراں جو اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا سورج دیوتا کا اوتار گھگی بن گئی اس کی ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی اب بجائے اس کے کہ اس واقعے سے متاثر ہوتا متاثر ہونے والے لوگوں کو بھی جو شاید اگر وہ دھمکی نہ دیتا تو وہ لوگ بھی ایمان لے آتے ان جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کال فرون تم بھی قبل میری اجازت کے بغیر تم موسا پر ایمان لے آئے یعنی اس کے باپ کا راج ہے کہ میری اجازت کے بعد ہی رب کے اوپر ایمان آمن تم بھی قبل میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لائے اب دیکھو میں کیا بناتا ہوں تمہارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی بے ایمانوں نے ملحدین نے مشرقین نے نے کافرین دلائل کا جواب براہین کا جواب دلائل اور براہین سے نہیں دیا ہے جب دلیلیں انہیں مسکت کر دیتی تھیں خاموش کر دیتے تھے تو ان کے پاس سوائے گالیوں کے سوائے سازشوں کے اور سوائے بغاوتوں کے اور سوائے قتل و غارت گری کے کچھ نہیں رہ جاتا تھا سامنے کھلا ہوا معجزہ دیکھا اس نے پریشان ہو گیا کہا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں لو من خلاف ثم لو اجمعین تمہارا ایک ہاتھ اور اس کے اپوزٹ کا پیر کاٹ دیں گے ہم اور تم کو اسی حال میں سولی دیں گے اور تمہاری اس دردناک موت کا منظر سارے لوگ دیکھیں گے اور تمہاری موت کو ہم عبرت بنا دیں گے کتنا خوفناک فیصلہ تھا کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو لرس جاتا کہ ابھی ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اپوزٹ سے پیر کاٹ دیے جائیں گے پھر ہم کو سولی دی جائے گی لیکن کیا کہنا ہے ایمان کا توحید کا نشہ بھی کتنا زبردست نشہ ہوتا ہے یہ نشہ جب چڑھ جائے تو دنیا کی کوئی ترشی اور کھٹا پن اس توحید کے نشے کو نہیں اتار سکتا ہے کاٹ ڈالو مار ڈالو سولی پر لٹکا دو توپ سامنے لے آؤ گولی سے مار دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے توحید کا نشہ اور توحید کی قوت ایسی طاقت ہے ایسی قوت ہے اور ایسا نشہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مروب نہیں کر سکتی اور دنیا کا کوئی نشہ اس ترشی کو اتارنے پر قادر نہیں ہے کہا کالو انا انا ربنا منقلبون ہم تو جلدی اللہ کے پاس جانے والے ہیں ارے جلدی مار جلدی مار کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں اس لیے کہ قصور کیا ہے ہمارا اما ممنا اللہ منا بھی آیا رب نا بس قصور اتنا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ہی مان لے آئے اپنے رب پر ہی مان لے آئے اگر اس قصور میں ہم مارے جا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے اور دعا کر رہے ربنا افریق علینا صبر و توفنا مسلمین کہ اے اللہ ہمارے لیے صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر تاکہ ہم اس مشکل مرحلے کے اوپر ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں اس لیے کہ ہماری آزمائش کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے اور اے اللہ ہمیں وفات دینا تو مسلمان بنا کر کے وفات دینا کیا جادوگر تھے اللہ کے بندے زندگی بھر انہوں نے یہ حرام فن اپلائی کیا اس حرام فن کے سیکھنے سکھانے میں گزارا لیکن توحید کا ایک جھونکا آیا تو فطرت جس کے اندر اللہ نے توحید اور اپنی ربوبیت پیوست کر دی ہے فوراً یہ توحید اوپر آ گئی اور فوراً انہوں نے بلا جھجک ایمان کو قبول کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد الست کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا ہر آدمی کے دل میں یہ اقرار پیوست ہے اگرچہ اس کے ذہن میں نہ آتا ہو لیکن جب کوئی ایسا منظر آتا ہے تو الست کے اندر کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے اور آدمی فوراً ایمان کی طرف لپکتا ہے اور فوراً ایمان کو قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں شہر کی حقیقت بیان کر دوں اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ شہر کہتے کس کو شہر جادو جادو کو عربی میں شہر کہتے ہیں اور شہر کو ہم لوگ اردو میں امر عجیب کہہ سکتے ہیں انگریزی میں اسے اسٹرینج تھنگ کہہ سکتے ہیں ایک امر عجیب ایک عجیب چیز کہہ سکتے ہیں اس کے اندر شیاتین کو راضی کر کے ان سے مدد لی جاتی ہے شیاتین کو خوش کر کے ان سے مدد لی جاتی ہے پہلے شیاتین کو خوش کیا جاتا ہے اور جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے مدد لی جاتی ہے ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے سمجھ میں بات آ گئی شیاتین کو راضی کر کے ان سے مدد لی جاتی ہے شیاتین کو راضی کس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بعد میں مدد کریں ان کو بلانے کے بعد شیاتین کو راضی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ کلمات ایسے بولے جائیں جن کلمات کے اندر شرک بھرا ہوا ہو تو شیطان خوش ہو جاتے ہیں شیاتین خوش ہوتے ہیں کہ ایسے کلمات بول رہا ہے جس کے اندر شرک ہے اور شیطان کو شرک سے بڑی محبت ہے اور اس کے مقابل جو توحید ہے اس سے بڑی چڑ ہے تو کچھ کلمات ایسے بولے جائیں جن کے اندر شرک موجود ہو شرک کی گندگی موجود ہو ایک تو یہ اور دوسرے کچھ کلمات ایسے کہے جائیں جن کے اندر کی تعریف ہو کی مد ہو تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں شیاطین کی تعریف کرو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں تو راضی کرنے کے یہ دو طریقے تیسرا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ گندے رہو زیادہ سے زیادہ نجس رہو اس وجہ سے کہ نجاست شیاتین کو بہت پسند ہے اور ان کے مقابلے میں جو ایک پاک مخلوق ہے فرشتے ان کو نجاست اور گندگی سے بہت ہی نفرت ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت جابر کی روایت ہے کہ من اکلا من هذه الشجره المنتنا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتعذى مما يتعذى منه الانس رواہ مسلم حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس گندے درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کیا گندی چیز کچی پیاز کھا کر کے اگر پکا کر کے اس نے کھایا ہے پیاز پک گئی ہے تو چونکہ اس کی بو ختم ہو جاتی ہے لہذا پکا کر کے پیاز کو کھائے آدمی تو مسجد میں آ سکتا ہے لہسن کو پکا لیا اس کو کھا کر کے آدمی آ سکتا ہے لیکن کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر کے یا اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز جیسے سگریٹ پی کے فوراً آ جائے تو منہ میں بدبو موجود رہتی ہے تمباکو کھا کر کے کوئی فوراً نماز کے لیے آ جائے بالکل بدبو رہتی ہے تو اس تمباکو سے اس سگریٹ نوشی سے اور بعض لوگ تو چین اسموکر ہیں اللہ کے بندو چھوڑ دو تمام چیزوں شیاتی کو خوش مت کرو اور آج تو نواز اسلام ایک پرچہ آیا ہے میں نے لیٹے لیٹے اس کا مطالعہ کیا تو اس کے اندر ایک پورا مضمون ہے سگریٹ نوشی حرام ہے عرب کے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کئی دلائل اور کئی براہین سے یہ بات ثابت ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ گندا کر کے اور ایسی کوئی چیز کھا کر کے مت آؤ جس سے بدبو کا احساس ہو اس لیے کہ فرشتے مسجد میں موجود رہتے ہیں اس بدبو سے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے ایک پاک مخلوق ہیں انہیں خوشبو پسند ہے خوشبو لگا کر کے آؤ ہاں عورتیں اگر مسجد کے اندر آئیں تو خوشبو لگا کر نہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جب مسجد کے اندر آئیں تو خوشبو لگا کر راستے میں نہ چلیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو اور یہاں تک کی وعید ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلے وہ زانیا ہے اتنی وعید ہے تو ایک تو خوشبو لگا کر نہ نکلے اور دوسرے ایسے زیور پہن کر کے نہ نکلے جس کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے چند شرائط اور آداب کے ساتھ اسے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور مسجد میں آنے کی اجازت ہے اگر وہ مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دینی چاہیے خلاصہ یہ کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے اور شیطان کو بدبو سے محبت ہے تو آدمی زیادہ سے زیادہ نجس رہے گندا رہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اس گندے کے منہ سے کچھ باتیں ایسی کہلوا دیتا ہے جو صحیح ہو جاتی ہیں مثلا مٹکے کا نمبر بتا دیا سنا ہے کہ ایک گندا آدمی اس طریقے کا ہے یہاں گلبرگہ میں اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے اس لیے کہ پاگل ہے وہ اور کیسا پاگل ہے وہ اللہ بہتر جانے لوگوں نے بتایا سو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ جب کپڑا پہن لیتا ہے تو پھر پھٹے تک وہ کپڑا اتارتا نہیں پھٹے تک کپڑا اتارتا نہیں وہ نجاست لپیٹے رہتا ہے تہارت بھی نہیں کرتا ہے اور عجیب بات ہے کہ ایسے نجس اور ایسے گندے لوگوں کو ان گندے لوگوں نے کتب کا لقب دے رکھا ہے کہ مجذوب ہے یہ یہ بہت بڑا ولی ہے جبکہ اللہ کا ولی گندا نہیں ہوتا ارے فرشتے جس سے نفرت کریں وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے پاک پاک ہے چیز کو پسند کرتا ہے اور خوشبو کو پسند کرتا ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے شائستہ چیزوں کو پسند کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو اسے نجاست سے نفرت ہے نجاست سے محبت شیطانوں کو ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تہارت خانے میں پیخانے کے اندر قدم رکھو تو بایا پیر پہلے رکھو اور یہ دعا پڑھو اللہ والخبائث کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیص اور ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنوں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی جگہیں ان کی ہیں جہاں یہ رہتے ہیں یہ مسجد میں نہیں آتے اس لیے کہ یہ پاک جگہیں ہیں یہ لوگ ایسی گندی جگہوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں ان کو نجاست سے بڑی محبت ہے تو جو نجس ہو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور ان لوگوں کے اور عجیب بات ہے آٹھویں پارے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو تو جانتے ہیں قوم نے کیا جواب دیا مبین پوری قوم کہہ رہے کہ ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے کھلی گمراہی میں بولو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ایسی بلا ہے جو ذہن کو اس طرح معاف کر دیتی ہے کہ اسے خوب ناخوب نظر آتا ہے اور ناخوب خوب نظر آتا ہے یا اسی طریقے سے گمرہی ہدایت نظر آتی ہے اور ہدایت گمرہی نظر آتی ہے ہدایت ضلالت نظر آتی ہے اور ضلالت ہدایت نظر آتی ہے اس طرح اس کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے شرک جو ہے آدمی کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے اسے اچھی چیز بری لگتی ہے اور بری چیز اچھی لگتی ہے اب بتائیے حضرت یہ فرما رہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کو کہتے تجھے کھلی ہوئی گمرہی میں ہم دیکھ رہے ہیں بتاؤ خود گمراہ ہیں کہتے کیا کہتے ہیں سب سے بڑے اہل سنت جماعت ہم ہیں جبکہ یہ اہل سنت وال جماعت نہیں ہے بلکہ جو قرآن اور سنت کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرے وہ حقیقت میں اہل سنت وال جماعت ہے نام رکھ لینے سے اور ٹائٹل لگا لینے سے کوئی اہل سنت وال جماعت تھوڑی ہوتا ہے اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں بال فاض دے کر جن کو اہل الاثر کہا جاتا ہے جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے وہ در حقیقت اہل سنت وال جماعت ہے تمہارے سینے پھولنے نہیں چاہیے اہل سنت وال جماعت سے مراد تم نہیں ہو اس لیے کہ اہل سنت وال جماعت کا مطلب کہ جو قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہوں صحاب کرام کی اتباع کرتے ہوں اور ان کی روش پر چلتے ہوں اور ان کی اتباع کرتے ہوں تو شیاتین کو خوش کیا جاتا ہے ایک تو ایسے کلمات بول کر کے جن کے اندر شرکیہ باتیں ہوں اور دوسرے اس طرح خوش کیا جاتا ہے کچھ کلمات بولے جاتے ہیں جن میں شیاتین کی تعریف ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ آدمی نجس رہے اور ایک طریقہ اور بھی ہے شیطان کو خوش کرنے کا مرغا لاؤ مرغا اللہ رحم کرے صاحب پر اللہ تبارک تعالیٰ میں جنت نصیب کرے مرغا لاؤ مرغا مرغا کس لیے لاؤ اس کے خون سے تعویذ لکھنی گویا خون تو ایک ناپاک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے اب حرام چیز سے اگر آیات لکھی جائیں تو شیاطین کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جادوگر ہو جاتے ہیں وہ اپنے ایمان کے خیر میں تو ناپاک چیز سے پاک چیز کو لکھنا جادو بن جاتا یہ جادو بن جاتا ناپاک چیز سے کسی پاک چیز کو ابھی خوشبو کے اندر بدبو ملا دی جائے میں نے کہیں ایک مضمون پڑھا تھا وہ مضمون میرے ذہن میں صاف نہیں ہے ہے برسوں پہلے پڑھا تھا کہ اگر خوشبو کے اندر کوئی ایک چیز سائنسی جو اصطلاح میں اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے بڑی بدبو دار ہوتی ہے اس کو اگر خوشبو میں ملا دیا جائے تو ایک تیسری بدبو وجود میں آتی ہے جو انتہائی بدبو دار ہوتی ہے جو نہ خوشبو رہتی ہے نہ بدبو رہتی ہے ایسے ہی جو آیات قرآن جو بالکل پاک ہیں اور خون جو ناپاک ہے پاک اور ناپاک دونوں کو ملا دیا جائے تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ناپاک چیزوں سے پاک چیز کو لکھنا آیا تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور پھر جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو جادوگر لوگ انہیں پکارتے ہیں چلو آؤ ہماری مدد کے لیے ہم نے تو تم کو خوش کر دیا ہے اب تم ہمیں خوش کرو تو وہ کیا کرتے ہیں وقت کے اوپر ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جادو کی ایک قسم تو ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی صفائی اس میں آدمی مغالطے میں پڑ جاتا ہے وہ جادو نہیں ہوتا بلکہ اسے مجازن جادو کہہ سکتے وہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے چونکہ آدمی کی نظریں پوری طریقے سے اس کی حرکت پر نہیں پڑتی لہذا اسے مغالطہ ہو جاتا جاتا ہے اس کو بھی ایک کی قسم کہا ہے ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی چالاکی لیکن ایک جادو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریاضت کیا جاتا ہے مجاہدہ کیا جاتا ہے وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے لیکن اس میں شیاتی استمداد نہیں ہوتا ہے بلکہ موم بتی دیکھنا پڑتا ہے پھر چاند بینی کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج کو دیکھنا پڑتا ہے تو آنکھوں کے اندر ایک طریقے کی ریز آ جاتی ہے قوت متخیلہ بہت پاور فل ہو جاتی ہے آنکھوں کے اندر ایک قسم کی چمک پیدا ہو جاتی ہے اگر سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو اسے ہپنوٹائز کر سکتا ہے